السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر گیارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير بس انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا اور اب ان دوزخی آگ والے لوگوں کے لیے بہت ہی بری سزا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جہنم کے داروغہ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تمہیں صحیح باتیں بتاتا انہوں نے کہا آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں سنی کاش ہم سن لیتے اور یہاں پر انہوں نے خود بخود اپنا قصور مان لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے ان کی بات ہی نہیں سنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ان کو سزا ملے گی اور وہ رہیں گے جہنم میں اور صرف جہنم میں نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور خوشی سے بھی دور ہی رہیں گے